إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات عمالنا يهده الله فلا کنہ فلا ونسو له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آئے تلاوت کی ہے اور یہی آج اسلام خطبے کا موضوع ہے اسلام کی بڑی خوبیوں میں سے ایک عظیم ترین خوبی ہے کہ اسلام جو ہے دین آسان دین ہے سہل دین ہے اس سے زیادہ آسان اور سہل دین دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے نبی رہے سراقا نے ساتھ فرمایا انسر لوگوں اللہ نے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا ہے وہ دین بڑا ہی آسان ہے رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بیکم السرا ولا یرید بیکم السرا اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے آسانی پسند کرتا ہے اللہ اور تمہارے ساتھ سختی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا دین اسلام ہے آسان سہل اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر کا نقل کیا ہے فرمایا اے لوگوں وہ اس تو بالحنیفیت سمحا اے لوگوں اللہ نے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا ہے اس دین کی دو عظیم ترین خوبیاں ہیں نمبر ایک وہ ایسا دین ہے جس میں باطل کی کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں ہے وہ سو فیصد حق ہی حق ہے اس میں باطل کا اور غلط کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے نمبر دو اسمہا جو دین ہمیں لے کر کے بھیجا ہے وہ دین جو ہے سمہا ہے بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ وہ سہل ہے رب العالمین نے اس دین کی نبی علیہ فراہم شریعت جو ہے اس کو سب سے آسان دین سب سے سہل شریعت کرا دیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ذرا غور کریں نبی علیہ اس اسلام سے پہلے شریعت اسلامیہ سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے بہت ساری امتیں دنیا میں گزری ہوئی ہیں اگر ان میں کوئی انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا اور وہ انسان کوئی بہت بڑا گناہ کر ڈالے تو اس کی توبہ یہ تھی کہ اس کی گردن مان دی جائے اپنے آپ کو قتل کر ڈالے یہی اس کی توبہ تھی اور اس کا تذکرہ رب العالمین نے صورت البقرہ کے اندر بھی کیا ہے اللہ رب العالمین اتنا سخت ان کے لیے دین مقرر کیا ان کی بدامالیوں کی بنا پر کہ اگر گناہ کر ڈالے اور توبہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے یہ معافی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالے یہی توبہ ہوا کرتی تھی لیکن رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی آسان کیا حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے نبی علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہیں دور سے ایک بدو آیا اور بڑے زور سے چیختا چلاتا بڑی بلند آواز اس کی اور کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد بڑے زور سے چلاتا ہے حضرت بن اختار کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا اور دوسرے ساتھیوں کو کہا رہے نبی کو اس طرح سے بے کے ساتھ نہیں بلایا جاتا اللہ نے منع کیا ہے سو تھا اپنی آواز پست کر اور ادب کے ساتھ نبی السلام رہ بلا لیکن وہ بدو بدو تھا اس نے کہا سو تھی اللہ کی قسم میں اس سے بھی زیادہ چیز کر کے بلاؤں گا اپنی آواز پست نہیں کروں گا اتنا وزیر اتنا نبی علیہ السلام نے سمجھا دے اس کی حالت سمجھ لی اس لیے آپ نے بھی ویسے ہی جواب دیا ہاں او کیا کہتا ہے کہ آپ نے بھی خوب بلند آواز اس کو جواب دیا پھر کہتا ہے کہ بات اصل یہ وہ ایک آدمی ہے وہ دور دراز رہتا ہے کاروباری ہے جنگلوں میں بھیڑ بکریوں کے پیچھے رہا کرتا ہے اور ایک دوسری قوم ہے جو بڑی نیک سال ہجرت کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں نبی کی خدمت کرتے ہیں ہر وقت مسجد ان کو نصیب ہے یہ دو قسم کے لوگ ہیں اور وہ آدمی جو دور دراز رہتا ہے ان کے جیسے نیک عمل تو نہیں کر سکتا ان کے ساتھ برابر بیٹھ تو نہیں سکتا شامل نہیں ہو سکتا رہتا ہے سینکڑوں میل دور لیکن دل سے محبت انہیں لوگوں سے کرتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قربانیاں دیا کرتے ہیں تو آپ بتائیں ایک انسان ایسا ہے نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن نیک لوگوں جیسے عمل نہیں کر سکتا تو وہ دور دراز رہ کر کے جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ کے رسول نے ساتھ نمایا ان مامن احب اگر وہ دور دراز والا آدمی کھیتی باڑی والا آدمی جانوروں کے پیچھے جنگلوں میں اور صحرا میں زندگی گزارنے والا انسان رہتا اکیلے ہیں لیکن محبت وہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نیک اور صالح ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہا کرتے ہیں اگر وہ انسان حقیقی معنوں میں ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بھی لوگوں کے ساتھ دے گا اتنا سننا تھا تو اس نے کہا بات حل ہو گئی ہم ہیں کھیتی باڑی والے ہم ہیں باغات والے ہم رہتے ہیں دور دراز آپ کے پاس سال میں چھ مہینے میں مہینوں میں آتے ہیں ہم ان لوگوں کی طرح حاضر نہیں رہتے لیکن یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ مہاجرین ہیں یہ انصار ہیں یہ فلا ہیں یہ فلا ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں میں ان کے جیسے عمل بھی نہیں کر سکتا لیکن محمد انہیں سے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ نے جواب دیا کہ جنت میں ان کے ساتھ اللہ مجھے بھی شامل کر دے گا اس کے بعد حضرت سفار بن اختار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اے لوگوں اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ یوم خرق السماوات والارض ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو جس دن اللہ نے پیدا کیا اسی دن بابا مفتوحن مغرب کی طرف ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہے اور وہ دروازہ اتنا بڑا ہے آپ نے ساتھ مایا یسی روا کی ایک رفتار سواری سے ایک انسان دروازے کے ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ تک جانا چاہے تو کم سے کم اسے ستر سال کی مدت درکار ہوگی اتنا بڑا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے اور اس دروازے کا نام ہے باب التوبہ لم یغلق منہا لم یغلق حتی تطلع الشمس من المغرب اور یہ دروازہ اللہ رب العالمین نے ساتوں زمین اور آسمان دن پیدا کیا اسی دن سے بنایا ہے اور جب تک سورج مغرب کی طرف تو نہ ہو جائے یہ دروازہ اللہ توبہ کا کھلا رکھتا ہے سوال یہ اتنا بڑا دروازہ رب العالمین نے توبے کا کیوں کھلا رکھا ہے صرف اس بنا پر کہ دنیا کے گنہگار دنیا کے برائی کرنے والے اگر انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو اور ایک مرتبہ روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے معذرت کر لیں تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ایک وقت میں اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں ساری دنیا کے گنہداروں کی توبہ قبول کر لے اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دروازہ کھلا ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے دل کے ساتھ دل کے احساس اور سماج کے اظہار کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں دوستوں کہنے کا مطلب یہ ایک مثال میں نے بھی کہ گنہ گنہگار اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا اور آج آپ کو اللہ نے ایسی امت ایسے نبی کو امت میں بنایا اور یہ مقام ہو کر دیا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خودکشی کی ضرورت نہیں ہے دل میں احساس ہو رب کے سامنے آپ رجوع کریں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس دین میں کمال رکھا ہے یہ اس دین کی بنیاد اور اس دین کی بنیاد آسانی ہے نماز میں آسانی روزے میں آسانی حج میں آسانی زکات میں آسانی ہر ہر موقع پر جتنے حقوق اللہ پر مقرر کیے گئے ہیں اللہ نے میں آسانی کا تال رکھا ہے سب سے بڑا اہم رکن جو ہے نہ کلمے کے بعد نماز ہے نماز کے اندر اللہ نے کتنی آسانی کی نمبر ایک آپ مسافر ہیں اللہ نے چار رکعت کے بجائے دو رکعت نماز کر دیا نمبر تین آپ بیمار ہیں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر کے پڑھیں نبی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے رسول اللہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہے کہ میں کھڑے کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے ساتھ نمایا ایمن پہلے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرو بھائی لمبی فتح اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو پیش کر کے پڑھو نماز تمہیں پڑھنا ہے نماز چھوڑنا نہیں ہے اگر کھڑے ہو کر کے طاقت نہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ یہاں تک آپ نے ساتھ نمایا اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے فالا جھم دن تو لے کر کے تو نماز پڑھنا تیری نماز کو قبول کر لے ساتھ یہ دین اسلام یہ اللہ رب العالمین بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں نماز کا وقت آ جائیں آپ پانی نہیں پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں پانی نہیں مل رہا ہے اللہ رب العالمین نے ورنہ موم جہاں کھڑا ہے نماز کا وقت آ گیا اگر پانی نہیں تو اسی زمین کو مسلمان کے لیے اللہ نے مسجد اور اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے جگہ پانی کا مقام دے کر کے پاس کرنے والی چیز بنایا ہے قیام کرے اور نماز وہ پڑھ لے کہیں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پورے دین اسلام کی بنیاد دوستوں العالمین نے آسانی پر رکھی ہے انسان کو چاہیے آسانی کا مطلب سمجھے ہمارے یہاں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مودی صاحب آپ کو نماز پڑھو گے بھی تو چلے گا نہیں پڑھو گے جب بھی چلے گا دین میں کوئی سختی نہیں جیسے لوگوں نے بنا رکھا ہے میرے بھائی دین میں آسانی کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شریعت عطا کیا جو ہمیں نبی بھیجا جو ہمیں دین مقرر کیا ہے اس میں ہر ایک کا خیال ہے ہر ایک کی صلاحیت کا ہر ایک کی طاقت کا ہر ایک کے اندر کتنا بجا لانے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے ایک بوڑھا انسان ہے اللہ نے بڑھاپے میں بھی مرتے دم تک عبادت کرنا فرق کرا دیا ہے لیکن بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال رکھا ہے ایک بیمار ہے نماز تو معاف ہے اس کی بیماری کا خیال رکھا ہے ایک مسافر ہے مسافر سے نماز معاف نہیں ہے لیکن اس کے سفر کی مشقت کا اللہ نے خیال رکھا ہے اسی لیے جب یہ نے فرمایا اے نماز اگر تم نماز پڑھاتے ہو امامت کر رہے ہو تو ذرا نمازیوں کا خیال رکھنا بھائی تمہارے پیچھے نماز تم تو جوان ہو کتنی لمبی چاہو نماز پڑھ لو لیکن تمہارے پیچھے جو ہیں امامت سے ساتھ تمہاری اقتدار میں جو نماز پڑھ رہے ہیں کچھ بوڑھے ہیں زیادہ زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے کچھ مریض ہیں زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے اور کچھ اس طرح سے اور بہت سارے حاجت مند ہیں اللہ اکبر ایک انسان ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان کرا دیا کہ امام صاحب کو کہا حاجت مندوں کا بھی نماز میں خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو حاجت مند سارے پریشان ہو اور تم لمبی سے لمبی نماز پڑھاتے ہو اور وہ بیچارے پریشان ہو جائیں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے حاجت مند ہیں بیمار ہیں بوڑھے ہیں بچی ہیں یہاں تک اگر کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر کے مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آئی ہے اور اس کا بچہ رونے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس ماں کے بچے کا وشال کرو نماز ہلکی کر دو تاکہ ماں بیچاری پریشان نہ ہو جائے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا اس میں وہ آسان ہے اور ہر ایک کا اس میں خیال رکھا گیا ہے اور اس چیز یہ بھی یاد رکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق میں حقوق العباد میں عقائد میں آمان میں نیکیاں کرنے میں برائیوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا لحاظ رکھا ہے ایسے حقوق العباد میں بھی لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہوں اس میں بھی زیادہ زیادہ آسانی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے نبی ہے پورا سامنے نے ساتھ سمایا اس اس مہاراپ اے لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرو گے تو آسمان والا تمہارے ساتھ خطرے کے میدان میں آسانی کرے گا لیکن ہے حصور صاحب نے ساتھ نمایا رحم اللہ ابدن سب ہر ہرا سب ہری رکھا سب ہر ادا ہرا سب ہر سزا او کما کانا رہے اور صاحب اے لوگوں اللہ اپنی رحمتیں اس مومن پر کھول دیتا ہے رحمتوں کا دروازہ اس بندے پر کھول دیتا ہے جو خریدتا ہے تو آسانی کا معاملہ کرتا ہے دیکھتا ہے تو آسانی کا معاملہ کرتا ہے کسی کا ادا کرتا ہے ادا کرنے میں آسانی سے لحاظ کرتا ہے اور کسی کو دیتا ہے تو دینے میں بھی آسانی کا خیال رکھتا ہے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں رب کے کے سامنے میدان میں ایک بندہ لایا گیا پہاڑوں کے کے کے برابر اس گناہ فرشتے کھڑے ہی اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لینے لگا تو فرشتوں نے کہا اللہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یہ گناہ کیا ہے یہ گناہوں کا ڈھیر اس کے اس کے لگے ہوئے اللہ نے کہا میرے فرشتوں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں کس نے کتنے گناہ کیے ہیں یہ پہاڑوں کے برابر جو ڈھیر گناہوں کے لگے ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے لیکن تم یاد رکھو دنیا میں یہ بندھا ہمارے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا اس لیے میں بھی اس کے ساتھ حسن میں حساب کتاب کے اندر آسانی کرتا ہوں گواہ رہو یہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر کے اسے کا مستحق بنا دیا صرف اس بنا پر دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا ماں باپ کے ساتھ آسانی گفتگو میں آسانی بات چیت کرنے میں آسانی ہر ہر معاملے میں دوستوں آسانی کا معاملہ کیا جائے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ساتھ کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق اور بندوں کے ساتھ سستی کا معاملہ نہیں کر کے نرمی کا معاملہ کیا جائے رحم اللہ ابدن سمحا اللہ اس بندے پر رحمتیں نازل کر دیتا ہے جو ہر ہر معاملے میں آسانی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کام آئے کہ توفیق نے سے فرمائی اکر قولی ہادا و اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد ایسے ہی بھی اسلام کی دوسری پہلی خوبی جو آسانی آسانی اور سہولت کا معاملہ کرنا ہے ایسے ہی دوستوں بھی اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا کہ اعتدال اعتدال کیا ہے اعتدال کیا ہے ہر ہر معاملے میں آپ ویسے ہی کریں اتنا ہی کہیں جتنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے اور سلق کے ہاں مقرر ہے نہ اس سے گھٹائیں اور نہ اس سے بڑھائیں آپ گھٹائیں گے جب بھی مجرم اور پڑھائیں گے جب بھی مجرم علیہ السلام اسلام کو اللہ نے نبی بنایا پیغمبر بنایا بغیر باپ سے پیدا کیا زندہ آسمان پر اٹھانا اور قیامت کے قریب اس دنیا میں نازل کریں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نام ہے عبد اللہ و کلم القاہ مریم یہ اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے ایک قوم ہی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو مقام دیا تھا اس سے ان کو آگے بڑھانا چاہا اور بڑی محبت میں عزت میں احترام میں اللہ کا بیٹا بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا اللہ رب العالمین ان کو بھی گمراہ کافر کرا دے دیا انہوں نے سر نہیں کیا گستاخی نہیں کیا اس انہوں نے ان کا جرم جو تھا میرے دوستوں صرف یہ ہے اللہ نے عشا کو جو مقام دیا اس مقام سے انہوں نے محبت میں آگے بڑھا دیا اس کے برقرار ایک دوسرا گروہ ہے حدیثہ نے انکار کیا نوز باللہ ان کا باپ لوگوں نے مقرر کیا اور ان کے سامنے گستاخیاں کی جو اللہ نے مقام دیا تھا اس سے انہوں نے بھٹانا وہ بھی کافی ہو گئے اور روزانہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے ہیں یہ ہے تیرا شراط المستقیم شراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین یہ ہمیشہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ماں پناہ مانگتے ہیں اللہ ان دونوں قوموں کے نقش قدم سے ہمیں بچانا اور ایک قوم مسلمانوں کی ہے مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانا پیغمبر بھی مانا بغیر باپ کے مانا الکلمت اللہ مانا اللہ نے جیسے عیسا کو جو مقام دیا تھا امت مسلمہ نے ہم ایسے ہی مانا یہ سراط مستقیم بات پر رہ گئے اور گھٹانے بہانے والے دونوں قومیں گمراہ اور کافر ہو گئے اسی لیے دوستو اعتدال بھی بڑی اہم چیز ہے اللہ نے جتنا آپ کو حکم دیا ہے اور جیسے حکم دیا ہے اتنا ہی کریں نہ اس سے گھٹائیں نہ اس سے بڑھائیں بتانے والوں کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن نیت اچھی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے اللہ ہمیں افراد اور تفریح سے دونوں دونوں سے بچائے اس لیے کہا جاتا ہے نیکی جو ہے شراط مستقیم جو ہے دو چیزوں کے درمیان ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے افراد دوسری ہے تفریح اور بیچ میں ہے اعتدار یہ تین چیزیں ہیں دوستوں ایک ہے افراد ہے تفریح اور یہ اعتدال افراد بہانا اور تفریح جو ہے گھٹانا اور بیچ میں ہے اعتدار یہی اصل میں اسلام ہے بیچ والا راستہ جو مقام و بخنا کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا ہی اور ویسے ہی تسلیم کیا جائے یہ ہے احسدار عبادات کے معاملے میں عقائد کے معاملے میں اب حقوق العباد کے معاملے میں حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اعتبار نصیب فرمائے اسی طرح سے اگر آپ کو تعالیٰ نے اعتدال دیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک قوم امت وسط بنایا اعتدال نصیب کیا افراد سے بھی بچایا اور تفریح سے بھی بچایا گھٹانے سے بھی بڑھایا بچایا اور بچانے سے بھی بچایا بالکل سیدھا راستہ کیا ہے اس پر ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بے شمار نعمتوں میں سے نوازا ان میں سب سے بڑی نعمت اس نام ہے پھر اسلام میں نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے نمبر تین اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے علاقے ایک ایسے شہر ایک ایسے ملک میں رہنے کی موقع دیا جہاں ہر قسم کا امن و امان ہے رشت کا ریل بیل ہے جہاں خوشحالی ہے انسان کی جان انسان کا مان انسان کی عزت ہر ایک محفوظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت نعمت ہے دوستو اے ان نعمتوں کے اگر شکر کریں گے تبھی یہ نعمت باقی رہے گی شکر گزاری کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازے گا نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا جیسے کہ رب العالمین کا اعلان ہے لیکن شکر تم لازی دن تم وغیرہ تم ان شدید اے میرے بندو ہم نے جو نعمتیں تمہیں دیا ہے اگر ان کی شکر گزاری کرو گے ہم اور بڑھا کر کے دیں گے تمہیں یہ نعمتیں باقی رکھیں گے اور اس میں اور اضافہ کریں گے وہ کا پل تم اگر تم نے نا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتیں چھین لیں گے اور دردناک عذاب تمہیں دے گے رب العالمین فرماتے ہیں سورت کی آخری آیات میں سے وہ قریتن نام آمنتا مطمئن یہ یا رزقها رغدا من كل مكان فتقرت بعن الله فذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اللہ رب العالمين فرماتے ہیں اے اس امت کے لوگوں تم سے پہلے ہم نے اللہ ایک شہر تھا ایک ملک تھا ہم نے اسے بڑی نعمتوں سے نوازا مالا مال رکھا تھا مالا مال مال مال دولت سے نوازا امن و امان تھا صحت تھی اور جس کی ریل میں یا اتنی ہار بالکل بتا دنیا میں کہیں بھی کوئی رزق پیدا ہوتا ہم دنیا کے ہر گوشے میں پیدا ہونے والے رزق اور نعمتوں کو اس ملک میں پہنچا دیتے تھے آکانت آمد مطمئنہ رشتے دار خوشحالی امو امان اور امان اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان کی نیتیں بدل گئی اللہ کی ناشکری کرنے لگے جب انہوں نے اللہ کی ناشکری ناشکری کیا تو نعمت کو چھین لیا باہر سے آنے والے رشتوں کو روک دیا آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے اس نے شکری کرنے والے شہر کے لوگوں پر بند کر دیا اور امن و امان بھی ختم کیا ہم نے ان ان پر پر خوف خوف مسلط کر دیا ہر ہر اور وقت امن و امان بھی گیا اور خوشحالی بھی چلی گئی اللہ رب العالمین نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں باقی رہیں آئندہ بھی نعمتوں سے ہم مالا مال رہے اور اس میں اللہ اور اضافہ کرے تو اس کا ایک ہی اس کی ایک ہی شکل ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے اے مرو آلہ داؤد شکرا سلیمان اے داؤد ایسے ایسے اولاد ہم نب اے ہمارے نبی داؤد اور سلیمان اور پورے گھر مانو تمہیں چاہیے کہ ہم نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اے ملو آل داؤد شکرا تم آنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا ہے ملا دنیا بھی ملی صحت تندرستی بھی ملے امن و امان بھی ملے اور دنیا میں جو اس وقت کتنا پھیلا ہوا ہے بدامنی کا کٹو رکھنا پورے خود سے بچنا ہے تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے اللہ ہم نے جو بیمار ہو سب کل فرما جو مصروف ہے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہاں بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اسے آؤں کا مہانتا گہوارا بنا اپنی رحمتوں کا مستحق بنا اور اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ہر جگہ بسنے والے مسلمانوں کو امن و امان اور سلامتی نصیب فرما آنے والی کلاؤں کو ٹانگ دے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر دے اللہ ان کے گھر اور ان کے مال کو اللہ تعالیٰ مال کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رب العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو صحت اور آپ کے تصدیق فرما اللہ ان سے اچھا کام لے لے امن امان نصیب فرما اور ہر ایسے کام میں کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی رضا نہیں آپ کا غلط آپ کی ناراضگی ہوتی ہے اور جس شہر میں ہے شاردا وہ وہاں کے خاص آصف شیخ سلطان حضرت اللہ کو اللہ تعالیٰ ایسے اطورات کے تشریف فرما ہر بلا سے محفوظ رکھے ہر آفت سے انہیں بچا لے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں میں ان کو اچھے کاموں میں ایسے کام دے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی فلاح ہو قوم کی محبوبی ہو اللہ رب العالمین ایسے کاموں میں ان کو استعمال کر لے ہم میں سے ہر انسان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما جو امان کا راستہ ہے ہر بلا ہر مصیبت سے بچنے کا کتاب اللہ سنت رسول جیسے بھی آپ نے میرے آپ کے نبی نے فرمایا تھا اے ہم دنیا سے جا رہے ہیں تب اب تو پھر ہم دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے سنت رسول اللہ ہے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے نہ تو تم بھٹکو گے اور نہ اگر تم ہلاک ہو برباد ہو گے اللہ یہ دونوں چیزیں ہمیں مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق نصیب فرما اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتائی القربہ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين